حضرت ابو ہاشم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن برید رحمہ اللہ کی وہ حدیث نہ ہوتی جو انہوں نے اپنے والد حضرت بریدا بن حسیب اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی تین طرح کے ہیں دو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں ایک وہ آدمی ہے جس نے حق معلوم کر لیا پھر اس کے مطابق فیصلہ دیا تو وہ جنت میں جائے گا دوسرا وہ آدمی ہے جس نے حق سے لا علم ہوتے ہوئے لوگوں میں فیصلہ کیا وہ جہنم میں جائے گا تیسرا وہ آدمی ہے جس نے فیصلہ کرتے ہوئے ظلم سے کام لیا وہ بھی جہنم میں جائے گا اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم کہتے کہ قاضی جب اشتہا سے کام لے اپنی پوری کوشش کرے تو وہ جنتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو پندرہ